حاجات بدرگاہ قاضی الحاجات میرے مرشد محبوب ڈوب اللہ علیہ کی مناجات کے اشارے اے پود سارے سے کون مکان اے خدا سارے سے کو مکان ہے تیری تعریف سے اے خدا خالق مکان تاریخ تیری تعریف سے دو گا تو نے یہ پیدا کیا سارا جہاں اپنے بندوں کے لیے اے شاہ شاید اور بندوں کو چنا اپنے لیے اپنی بات اور الفت کے لیے اور بندوں کو چنا اپنے لیے اپنی بات اور الفت کے لیے اے خدا پاک دے دیا خدا پائے باک رویا صدقہ تیری رحمت ظفر کا صدقہ تیرے سید الابرار کا صدقہ سب اصحاب کا اور سب کا صدقہ کل اقصاب کا ابدال کا صدقہ اس امت کے ہر ناب کا صدقہ میرے مرشد دے بھائی کا صدقہ پر تم کے ہر نو کا صدقہ میرے مرشد دے کا صدقہ تیرے حضرت ابرار کا صدقہ تیرے چملہ اخیار کا اے خدا پاک اپنے پاس سے جملے مجھ کو آخرت کے واسطے اے خدا پاک اپنے پاس سے مجھ کو آخرت کے واسطے اے خدا پاک اپنے رت میں بلتے مجھ کو آخرت کے واسطے اے خدا پاک اے رب العباد تیرے محتاج ہیں سارے عباد گل میں نالائے کو بدکار ہوں گلے میں نالائے کو بدکار ہوں اپنی بدرام سے دے دار ہوں گلے میں نالائے بدکار ہوں اپنی بدراملی سے دے ہوں میں ہوں خالی کرتے استعداد سے میں ہوں خالی کرتے استعداد سے پر تو ہے تیری امداد سے پر تو ہے تیری امداد سے ہم نے گو گستاخیاں کی راہ میں ہم نے گو گستاخیاں کی راہ میں گو گرے ہم معصیت کی چاہ میں ہم نے کو گستاخیاں کی راہ میں گو گرے ہم معصیت کی چاہ میں اب نے لیکن اش بارو شرمسار اب نے لیکن اش بارو شرمسار اپنے کر تو پہ ہے پروردگار ابھی لیکن بارو شرمسار اپنے کر تو پہ ہے پروردگار تیری رحمت سے جام ہمارا نم تیری رحمت سے ہمارا پیار ہو قبول برگار جلال تیری رحمت دلال ہو بب بھول بار کا جلال کرنا واپس تو مجھے دربار سے کرنا واپس تو مجھے دربار سے ہوں تیری سرکار سے ہوں میں تیری سرکار سے جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند پن کا ہے غنی جس کو چاہے تو کہے اپنا ولی تو نہیں پابند بن کا ہے بنی جوش میں آئے جو دریا رحم کا جوش میں آئے جو دریا رحم کا قبر سب سالا قبر اولیاء جوش میں آئے جو دریا ان کا سالا بکرے اولیا سد فرح مت کریم کا رحمت واس کا کو فرما میرے عظیم صدقہ رحمت واسعہ کا اے کریم صدقہ رحمت واسعہ کا اے کریم فرما میرے اپنے عظیم بیس میں ہوں پاپا کے تیرے دیس میں وہ پاک بازو کے تھے نہیں آمال ایسے میرے دیس میں پاک پاپ کے تھے وہ نہیں آمال ہے ایسے میرے نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاپوں سے نہ کر مجھ کو جدا نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاپوں سے نہ کر مجھ کو جدا اے خدا کا میں رہوں تیرا سدا اے خدا تاب تیرا صدا ہو نا میرا نفس میرا مقتدا اے خدا اے پاپ اے پرورتکار سخت دشمن ہے یہ میرا نفس مار اے خدا اے پاپ اے پرورتکار تب دشمن ہے یہ میرا نفس مار گدا ہو گے تیرا ہے کریم میں ہوں بس شیتا شیطان وجی کرنا ہو گے پن تیرا ہے کریم رہوں بس ننگ شیتا میرے وجیم کرو تیرا پل ہے رحیم گلو تیرا پل ہے رحیم جانے سے یہ جانے تقریب گلو تیرا پل ہے رحیم جانے سے یہ جانے تقریب ہم قری ہے نفس بد ابلیس کا ہم قری ہے نفس بد ابلیس کا کام جس کا ہے محل بیس کا کشم کش میں پڑ گئی جانے ہمی اللہ نفس بد بسل پری کش میں پڑ گئی جانے ہمی اللہ نفس بد بکسل پری تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ہر قدم میرا پڑے سوئے سفر تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ہر قدم میرا پڑے سوئے سفر شی کا غلطی دم پویت من کا شیتا گلتی نم پویت آئی بل تصور تیرے جذب کا اے شاہ جان شان بر جانے میں جو راہ کو جانے میں جو راہ کو الگ رائے جذب کر لے اے میرے جذب میں جان جان میں جورا کو لے اے میرے جلدا میں جان اے خدا اے پاک اے مرتگا اے خدا اے پاک اے پرور دکار تم تیرے ناصر کوئی میرا نیار خدا اے پاک اے پرور دکار جلتے تیرے ناصر کوئی میرا نیار ہم گئی پواری کو اے خدا کا ہے آسرا ہم کو ہے خدا دستگیری کا تیری ہے آسرا آپ کی ان مت کا حق میرے الہ کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے آ آپ کی عظمت کا حق میرے علا کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے آپ اے پاپ اے رب کری اے خدا اے پاپ اے رب کری بخش دے میرے گناہ عظیم بخش دے میرے گناہ سد پہ شان جذب کا اپنی کریم نہ جانے دے مجھے سوئے جہیم سد پشانے جذب کا اپنی کریم نہ جانے دے مجھے سوئے جہی صدقہ فیض شیخ کا اے شاہ جہاں جذب کر لے مجھ کو ادراہ جہاں صدقہ فیض شیخ کا اے شاہ جہاں جذب کر لے مجھ کو جہاں پہلے منش دے ابنی لے مجھے اپنے سے تو کچھ آ صدقہ فیض مرشد عبد الغنی دے مجھے اپنے سے تو کچھ آ صدق حضرت پھول پوری شاہ کے تو عطا کر مجھ کو نارے آہ کے ہم اپنے اپنے مشاہد کی نیت کر لینا چاہیں صدقہ پہلے مرشد ہے عبد الغنی دے مجھے سپنے سے تو کچھ آ گئی سب حضرت بھول پوری شاہ کے تو کر مجھ کو نارے کے پار کر کشتی میری خدا کشتی میری بیر دے مرشد عبد الغنی پار کر دے اے خدا کشتی میری مرشد عبد الغنی تب مچھلی جیسے پانی کے بغیر تب مچھلی جیسے پانی کے بغیر تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر قرب کی لذت چکا کر ہے خدا رنج دوری میں نہ کر پھر مبتلا قرب کی لذت چکا کر ہے خدا رنج دوری میں نہ کر پھر مبتلا یار شب کو روز نہ جوری دے جان قربت بھی کو دوری نہ دے یار شب کو روز نہ دے جان قربت بک کو دوری نہ دے آپ کا قرب و حضوری ہے خدا آپ کا قرب و حضوری ہے خدا بہتر از نعمت ہر دو سرا بہتر از نعمت ہر دو سرا حضرت نے اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بزرگ کہیں جا رہے تھے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے پیروں میں جوتے بھی ان کے پٹے پرانے تھے چلے جا رہے تھے دیکھا کہ ایک رئیس بالکل دنیا دار نہ ظاہر اس کا دین دار اور نہ اقوال اس کے دین دار اور بڑی شان و شوقت سے اپنی سواری پر چلا جا رہا ہے تو اللہ سے دلی دل میں کیا کہ الہیا ہم ہم تو آپ کے آپ کے فرم بردار ہیں اور آپ کی عبادت کر رہے ہیں تعاد کر رہے ہیں مجاہدات بھی کر رہے ہیں اور ہم تو ہمارا تو حال یہ ہے اور یہ جو ہے بظاہر دنیا دار آدمی ہے اس کی ایسی شان و شوقت ایسا مال اس کے پاس اور اس کو اتنا عائش و آرام تو آسمان سے آواز آئی کہ کہو تو یہ ساری دولت تم کو دے دیں اور ہم نے جو تم کو اپنے خود کی دولت دی ہے وہ واپس لے لیتے ہیں فوراً توبہ کیا گر گئے سجدے میں بھی گر گئے کہ اللہ ہر جان سو جانے کی فدا کر دیں تو یہ دولت ہمیں دینا منظور نہیں ہے گھٹیا چیزوں پہ جو مرتا ہے وہی وہی اللہ کے قرب کی لذت جس نے چکی نہ ہو وہ گھٹیا چیزوں پہ مرتا ہے جو گھٹیا چیزوں پہ مرتا ہے وہ اللہ کے قرب و حضوری کی لذت کو کیا جانتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے دنیا کے دھوکے سے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرب و حضوری کی دولت سے سرفراز فرمائے دونوں جہان کی دولت اور سرمایہ اور عیش و عشرت کے الطاف اگر دے کر بھی اگر اللہ کے قرب قرب کی کا ایک ذرہ حاصل ہو جائے اللہ کی محبت کا ایک ذرہ حاصل ہو جائے اس دونوں جہان کی دونوں ساری کائنات کی دولت کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کا پور ہو حضوری اے خدا آپ کا پور ہو حضوری اے خدا بہتر سر نعمت ہر دو تلا سایہ عنایت کا تیرا خوب تر ادلا پتا دیریا کر رہے سایا عنایت کا تیرا خوب تر ادلا پتا دیریا یعنی اگر لاکھوں تاک تاک ہوں بیریا ہوں اشراط کے ساتھ ہوں لیکن اس سے بھی بڑی دولت اللہ کا خوش ہو جانا اللہ کا راضی ہو جانا اللہ کا خوش ہو جانا ہر دو جہاں کی نعمتوں سے ہر عبادت سے افضل ہے عنایت کا تیرا خوب تر تیراپ پاپ میرا میرا نقص ہے خدا تیری نزدیکی کی رکھتا ہے جدا کیونکہ شیطان بے عنایت کے تیری قید میں رکھتا ہے مجھ کو ناس کی معصیت کی ذلتوں سے ہے خدا ہو نرتوا بندے عاجل تیرا معصیت کی ذلتوں سے ہے خدا ہو نرتوا بندے عاجل تیرا نفس کے ہاتھوں سے سرسوا دل بدل نفس کے ہاتھوں سے رسوا در بدر آہ میں سب تک پھرو بے بال پر نفس کے ہاتھوں سے رسوا در بدر آہ میں سب تک پھرو بے بال پر باپ رحمت پر تیرے شاہ جان تیرا ہوں شادی آؤ رحمت پر تیرے ہے چائے جاؤ تیرا کر سکتے آ کٹ گئی ایک میری اس طرح ہو مل جس طرح تیری جانب سے نہ ہو گر اجتگار کوئی ہو سکتا نہیں ہے باریاں یعنی اللہ اللہ آپ کی طرف سے اگر جلد کا فیصلہ نہ ہو آپ جلد نہ فرمائیں تو کوئی آپ کا نہیں ہو سکتا کوئی سراط مستقیم پر نہیں چل سکتا تیری جانب سے نہ ہو گر اجتزا کوئی ہو سکتا نہیں ہے باریاب تیری رحمت کا گر موبت بندے آج تیرا ہو کامیاب تیری رحمت کہاگر ہو بکرے آ آج تیرا ہو کامیاب آہ رہ سکتا ہے کب کوئی حجاب فل کا تیرے جب نکلے آپ کا آ رہ سکتا ہے کب کوئی حجاب نہ فضل کا تیرے جو نکلے آپ اے خدا بندہ تیرے افضال سے طالب رحمت ہے ہم بدحال سے اے خدا اے خدا بندہ تیرے افضال سے طالب رحمت ہے ہم بدحال سے مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کو مانگتا واپس فضل کا خود فضل لو مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کو واستا اس فضل کا خود فضل ہو غیبی ہر نفس نفس ہو بل و شیطان سے تو کر دے بے خطر جب غیری ہر نفس نفس ہو راہ پر شیطان سے دے بے فکر بیگری کی چاکری تو کر نصیب نیادری میں رکھ تو اپنی ہے نتی تو کر یاد ہی میں رکھ تو اپنی ہے سے مشغول اللہ آہ آہ آہ

مشغول اکرم مکڑ

مش بولم کم پل کرم پل ویش مکم بے مشتو جرم ہے مجھ کو اتنا نالا پر شرم ہے بے مشبت یہ نمبر جرم ہے مجھ کو ایک نالا پر شرم ہے خدا بندہ کا جاؤں بلا کیا کوئی دل ہے تیرے در کے سوا پل خدا بندہ کا جاؤں بلا کیا کوئی دل ہے تیرے در کے سوا ہمتوں کے تو ہی پہ ہم سب تیرے محتاج ہیں جل جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے درد کرم ہی سے ملا پے سدیر گر جانے کے بعد باپ گئے اسباب جل جانے کے بعد نا تدبیر گر جانے کے بعد فردیں گئے اسباب جل جانے کے بعد بس تیری جان رہی ہے اب میری نگاہ بس تیری جان ہے اب میری نگاہ نو میری پار ہو میرے علا بس تیری جانب ہے اب میری میری نگاہ میرے علا گدو چارے پاپو مجھتا پلی گدو چارے پاپو مجھتا پلی بند سے تیرے نہیں کچھ پاپ مجھتا بلی بند سے تیرے نہیں کچھ بھی اے خدا بندہ میری مت نبی جو پڑھے اس کو تجھ سے آ گئی اے خدا بندائے میری مطلبی جو پڑھے اس کو تجھ سے آ گئی بلکہ تو ہر شیر میں انوار جس سے ہو ظاہر تیرے اسرار ہے بند تو ہم شیر میں انوار میں جس سے ہو اسرار میں وہ میرا ہر شیر میں سا کر دس سے بیدان ہو تیرا ہی عشق پاپ جو ہو میرا ہر شیر ہے سا کر جس سے پاک عشق سے تیرا تیرے رہو میں جان مچا عشق سے تیرے رہو میں جان مچا کرتے دل سے لو میں تیرا نام پاک عشق سے تیرے رہو میں جان مچا دل سے روم تیرا نام پاک جو بشر بھی سن لے میری آہ کو برف جائے وہ تیری چاہ کو جو بشر بھی سن لے میری آہ کو برف جائے وہ تیری چاہ کو عشق سے اپنے دل کو توڑ کر عشق سے اپنے تو دل کو پور کر نور سے افضل کا دل معمور کر عشق سے اپنے تو دل کو پور کر نور سے افضل کا دل معمور کر عشق سے اپنے تو دل کو پور کر نور سے ہم سب کا دل معمور کر شریف کے دو شاخ

کبھی نہ کا صحیح یہ ہے پلو جس کان پلو جس کان ہو اس کا دینا صحیح پڑھا تھا اس کا جینا ہے کوئی جی نہیں اللہ جس کا اس کا جینا جی یہ صحیح اس کا جینا تعالیٰ ان آزاد کیا شاقی ہے ہم سب کے لیے قبول فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس نعمت کو سب کو مانگنا چاہیے راستے وہ خود بنائیں گے ہم طلب دکھائے طلب دکھائے راستے وہ خود بنائیں گے ہم سوچتے رہے کہ ایسے کیسے ہوگا کیسے ہوگا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں وہاں کام تو مانگنا ہے لینا ان کا کام ہے وہ عطا کریں گے جہاں سے بھی کرے جیسے بھی کریں ہم تو وہ نعمت مانگتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی جو آل آل و اصحاب کو محبوب تھی جو آل اللہ کے عاشقوں کو محبوب تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بالغ ہونے سے پہلے ہی میں میرا دل چلتا رہتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں اللہ کے عشق میں چلنے والوں کو تلاش کرتا رہتا بالے ہونے سے پہلے اللہ کے عشق میں جن کے دل جل رہے ہو میں ان کی تلاش میں تھا اور فرماتے ہیں کہ میں شیر پڑھتا تھا سینا باہم شرحا شرحا سرا تاب گوئم شرحا گردش دیا اللہ آپ کی یاد میں آپ کی محبت میں میں اپنے سینا ٹکڑے ٹکڑے چاہتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے میرا سینا ہو جائے تاکہ آپ کے درد محبت کو پالوں اور اسی درد محبت سے آپ کی محبت کا اشارہ کروں خود بھی دیوانہ بنوں اور لوگوں کو دیوانہ بھی بناؤں اور دیوانہ گر بھی بناؤں حضرت نے فرمایا کہ میں دیوانہ بننا چاہتا ہوں دیوانہ گر بنا اللہ تعالیٰ دیوانہ گر بنا ہم بھی اللہ کی محبت میں ذرا دیوانے ہو جائیں اور جو ہمیں دیکھے وہ بھی اللہ کی محبت کا دیوانہ ہو جائے اور یہ سلسلہ قیامت تک سنو تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنا سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت نصیب کرنا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت کرنا ہے اور دنیا کے ایسے جھگڑوں اور غموں سے ہمیں بچا کے رکھے جو ہمارے دین میں رکاوٹ بنتے ہیں کیونکہ غم اور جھگڑے اور فساد گھروں میں جھگڑے آپس میں جھگڑے کاروبار کے اور یہ سب چیزیں یہ مومن کو غمگین کر دیتی ہیں اور غمگین کرنے سے یہ شیطان جو ہے مومن کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کو غمگین کرنا چاہتا ہے غمگین رکھنا چاہتا ہے تو غمگین رکھنے سے نقصان اب نہیں ہوتا ہے کہ اطاعت اطاعت سے سے سے عبادات محرومی ہونے لگتی ہے کمزوری آ جاتی ہے پھر محروم ہونے لگتا ہے یہی شیطان چاہتا ہے لہذا حضرت نے یہی ہمیں نصیحت کی ہے کہ ایک اللہ کی محبت کے غم کو پال لو اللہ کے محبت کا غم ایسا لذیذ ہے اور ایسا عجیب اور ایسا عظیم و شان ہے کہ سارے غموں کو یہ کھا جاتا ہے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہاں سے فرامت ملے تو میں کہ ایک غم پال لو یہی غم کام آئے گا باقی دنیا کے جتنے غم اور سب یہی سبھی ہے جانے جو لوگ دنیا سے اتنا زیادہ جی لگا لیتے ہیں میرے حضرت نے فرمایا کہ جیسے ایک خط خط لکھتا ہے کوئی اس کو پوسٹ کرتا ہے تو اس پوسٹ کرتے وقت اس اس کو کو کم جو ہے وہ گوند احتیاط سے لگاتا ہے ہلکی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ابھی یہ جہاں پہنچے گا اس کو کھولے گا تو اگر زیادہ گون لگا دیں گے تو اس کو پھیڑنے میں بولنے میں مشکل ہوگی پھٹ جائے گا تو ہلکی گون لگاتا ہے اس لیے دنیا سے بھائی جتنی زیادہ محبت اور دل لگائے گا انسان یہاں دنیا سے جانا تو سب کو ہے جس جس نے زیادہ دل لگایا ہوگا وہ سب سے زیادہ تکلیف سے دنیا میں جائے گا اور جو جس نے کم سے کم دل لگایا ہوگا زیادہ محبت اللہ کی رکھی ہوگی یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا کام کاج چھوڑنا بلکہ حضرت نے فرمایا کہ بیوی بچوں کی مال کی شدید محبت کی جائے لیکن اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے یعنی اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب ہونی چاہیے بس کام بچ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بتا سکتا جمعرات ہے کل جمعہ ہے جمعرات کی مغرب کی بازی سے جمعے کے اعمال کا اہتمام کیا جا سکتا ہے جیسے ضرور شریف کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر ضرور شریف کی کثرت کیا اور مرشد قطب عارف اللہ حضرت مولانا المتین صاحب عدام اللہ علیہ اور میرے مرشد اول نے بھی میرے مرشد ثانی نے بھی سب نے نتیجے یہ سب باتیں سکھلائی ہیں کہ صبح شام جو دس دس مرتبہ ضرور شریف پڑھ لے گا فجر بعد مغرب بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے کہ اس کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو صبح شام پڑھ لے گا اس کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی اس میں کوئی تعداد کا بھی ذکر نہیں ہے تین تین دفعہ بھی پڑھ لو تو کام بن جائے اور جس سے جتنی کثرت ہو سکے درو شریف کی تحمل کے حساب سے اپنے مشاعر سے پوچھ کے درو شریف کا اہتمام کریں اور جو اعمال ہیں جمعے کے جس کو اجازت ہے وہ سورہ کہاں کا اہتمام کرے اور جس کو ابھی جو ہے وہ ملتوی کرایا ہے ذکر وہ نہ کرے وہ تھوڑا سا پڑھ لے پڑھانے پاک یا اس میں سے کچھ حصہ پڑھ لیں اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ اگر مجھے تحمل ہوتا تو میں نے پوری صورت پڑھ لے پڑھ لیتا یا پڑھ لیتی تو اللہ کے فضل سے امید ہے اس کو پوری صورت کا آپ کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے فضائل بھی ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کے لیے جمعے کی سنتوں کا اہتمام خاص کریں جیسے اپنے بدن کی صفائی ہے ضروری والوں کی صفائی ہے اور جمعے کا اہتمام میں صاف کپڑے کا اچھے اور صاف کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور غسل کرنا اور خوشبو لگانا اور اپنی داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا اور ٹپنے ہر وقت کھلے رکھنا اور جو ہے وہ موچوں کو مشین سے بالکل برابر کر لینا یا قینچی سے برابر کر لینا ناخن وغیرہ کی صفائی اور دیگر جتنی صفائی ہے اور مسواک کا اہتمام تو مستقل ہے ہی مسواک ایسی سنت ہے کہ اس لیے بہت ہی عظیم و سنت ہے اور بہت معمولی سی اس میں محنت محنت بھی کہتے شرماتی محنت بھی کیا ہے اپنے دانتوں کی صفائی بھی ہے لیکن سنت کے مطابق اگر مسواک کر لے گا تو اس کو بشارت ہے کہ اس کی ایمان پر خاتمہ ہوگا اس سے بڑی کیا دولت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی عظیم شان محبت عطا ہوتی ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو ان کے محبوب کی نقل کرتا ہے وہ بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے ان کی عظیم شان سنتیں ہیں اور اس کی روح بھی آسانی سے نکلتی ہے جو مسواقت کا اہتمام کرتا ہے اور ہر نماز کا درجہ ستر گنا بڑھ جاتا ہے ایک نماز کا سوال ستر ستر نماز کے برابر ہو جاتا ہے جو نماز نے مسواک کے ساتھ مسواک کیا گیا ہو اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اسی طرح مسجد جانا اور ہو سکے تو پیدل چلے جانا اور امام کے قریب بیٹھنا اور کوئی بات نہ کرنا یعنی فضول باتیں ادھر ادھر دیکھنا کچھ کلام کرنا حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو دوران خطبہ خطبے کے دوران کسی کو دیکھو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے اس کو ٹوکو خاموش رہو جیسے نماز کرو کو میں ویسے ہی بیٹھے رہو خاموش اور جو ہے خطے کو غور سے سننا اور کوئی لو کام نہ کرنا یہ سب باتیں جو ہے جمعے کی سنتوں میں سے ہیں اور ان پہ بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے یہ چھ اعمال جو آپ کے پہ ہو یہ ہمارے ایک سال کے نفل لوگوں کا ثواب اور ایک سال کے گناہ معاف ہوتے اس قدر عظیم عظیم عظیم چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں تو ان کے پورن اعتماد کے ساتھ ان کو ان پر عمل کریں بس اللہ تعالیٰ عمل کی تو نصیب کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں۔